سفیان بن آئینہ نے خبر دی انہیں ابن ابی نجیح نے خبر دی انہیں عبداللہ بن کثیر نے انہیں ابو منحال نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجور میں دو اور تین سال تک کے لیے سلم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جسے کس چیز کی سلم کرنی ہے اسے مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے ٹھہرا کر کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چالیس